یار یار یار یار یار بے دو جہاں یار بے دو جہاں یار بے دو جہاں یار بے دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یار بے دو جہاں یار بے دو جہاں بے دو کھلائے تو پتھر میں کیڑوں کو رزق کھلائے تو دل میں آس امید کے دیپ جلائے تو دل میں آس امید کے دیپ جلائے تو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لائے تو اپنے کرم کے کیا کیا رنگ دکھائے تو میں بندہ تیرا مولا میں بندہ تیرا مولا میں قربان یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں مشکل میں کام آیا مولا نام تیرا ذرا ذرا کرتا ہے تیری ہم سنا تیرے دم سے شام س گئے تیرے دم سے شامو سگے ہے مائ کے سو جان یا رب دو جہاں یار رب دو جہاں یار رب دو جہاں یار رب دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں گلشن خوشبو نور اجالے تیرے ہیں خوشبو نور اجالے تیرے ہیں چاند کے گرد یہ نور کے حالے تیرے ہیں چاند کے گرد یہ نور کے حالے تیرے ہیں سب کے سب نظام حوالے تیرے ہیں عزت دولت رزق نوالے تیرے ہیں میرے واقع ایمان رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں مشکل میں کام آیا مولا نام تیرا ذرا ذرا کرتا ہے تیری ہم دوسنا تیرے دم سے شامو سگے تیرے دم سے شامو سگے ہے مائی کے ان سو جان یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں ہر شے میں تیرے جلوے ہر شے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں یا بے دو جہاں تیرے کرم کی مولا بات نرالی ہے تیرے کرم کی مولا بات نرالی ہے ڈالی ہے تیرا ذاکر گھر گنچا گھر ڈالی ہے شیرا ہی تیرا ادنا ایک سوالی ہے کوئی نہیں جس کا تو اس کا والی ہے پیدا کر دے مولا پیدا کر دے مولا میری بخشش کا سامان یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں ہر میں تیرے جلوے ہر میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچان یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں یا رب دو جہاں رب دو جہاں